جناب سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ احرام والی عورت کو کہا کرتے تھے کہ اپنے موزے کاٹ لے پھر ان کی زوجہ صفیہ بنت ابی عبید نے انہیں بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو موزے پہننے کی رخصت دی ہے تو وہ اپنی بات سے رک گئے سننے ابو دعود حدیث نمبر 1831